ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دار السلام والا جشن رضائے مصطفیٰ من کے اس بارش میں کے بیٹھ جاؤ بیٹھ جو سارے لاپ شریف کو خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب احمد آبادی خدا فرمان گے بھائی ٹھہرو گل تو سن بات سنے ذرا بات تو سنے بھائی جو بجلی تور سینا پر گری تھی وہ مجھ پہ کیوں گرائی جا رہی ہے بگڑنے کا سبب پوچھا تو بولے محبت آزمائی جا رہی ہے خیر خیر گل سنو تھی فیصلہ کر لو میں تمہیں یقین دلانا بارش نہیں ہو رہی بہ جاؤ بہ جاؤ تھلے تھی جانا ہو کسی رک بہ جاؤ تھی بھائی سارے رات کبلا حاجی صاحب کبلا دے سب اپنا عقیدت نال بیٹھے ہو آپ کی محبت آئے ہو اور کبلا شاہ صاحب نے بھی فرماتا ہے حضرت صاحب کی دعا ہے اور سارے رات محبت نال بیٹھو شاہ صاحب کا خطاب شروع ہونے لگا نارے تبھی ہاتھ بلند کر کے جشن رضائے مستفا جشن رضائے مستفا سی رضا رسول کے ساتھ

یہ بٹن کتنے رہے ہو ہاتھ لاؤں اصل گل یہ گل تم دسان یہ بندرہ جڑا نا یمڑا بہت ہے پولا کٹے ایسے چل چپ کر کے بیٹھے تو ویٹ ملے انہیں بال کٹ لے ایڈا بھی کمرہ نہیں صرف یقین ہی بڑا لگتا ہے بچوں پورا ہے ہاں۔ نہ مدو ہو و نسلی ذرا ایک آواز کر کے نہ مدو یار بیٹھ جاؤ کیوں تھی بیٹھو جی کھڑے ہو دس منٹ بیٹھو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 جشن رضائے مصطفیٰ پنجا سالہ گولڈن جوبلی رضائے مصطفیٰ کی منائی جا رہی ہے موز سامعین حضرات رضائے مصطفیٰ یہ ایسا جامع نام اور اس میں برکات ہے بہرحال آگے ارسٹ کروں گا توجہ فرمانا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ محبوب ہم تجھے راضی کریں گے ہم تجھے ہم تجھے راضی کریں گے بات رکھ قابل غور ہے راضی اسے کیا جاتا ہے جس کی طبیعت میں کچھ غم ہو یہ کہنا کہ میں تجھے راضی کروں گا راضوی صاحب بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں علامہ صاحب فکر نہ کرو میں راضی کروں گا اس کا مطلب ہے کسی کرب کسی غم کسی دکھ کہ یہ جملے دلیل ہیں کہ کوئی ایسا کرب دکھ ہے جس کے لیے میں تسلی دے رہا ہوں وہ کیا تھا امت کا غم تھا امت کا غم تھا اور اپنی امت کے لیے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی امت کو نہیں بھولے کہ رب العالمین رب العالمین میری امت میری امت میری امت امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کا ذکر کیا تو میراج کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے جب کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے وہاں یہ ہوگا فلاں جرم کو یہ ہوگا فلاں کو ایسا ہوگا فرمایا والا صوفا یوتی کربوں کا محبوب میں تجھے راضی کروں گا والا صوفہ یوتی کربوں کا بتردا میں تمہیں راضی کروں گا اور آج اگر تجھے دکھاؤں کہ تیرے غلاموں کے لیے کون سی جگہ میں نے بنائی ہے محبوب آؤ محبوب وجوہات میں میں ایک یہ بھی ہے کہ محبوب آؤ تجھے دکھاؤں غمگین نہ ہو چہرے والے محبوب غمگین نہ ہو میں تجھے راضی کروں گا اور ایسا اور پھر میں تجھے بتاؤں کہ کو تجھے بتاؤں میری بار میں تیرا مقام کیا ہے جاؤ جبریل برا دے جاؤ جنت کو آراستہ کر دو چونکہ یار دورے پہ آ رہا ہے اسے پتا چلے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے آسمانی مخلوق کو بھی پتا چل جائے اور محبوب بھی خوش ہو جائے سجا دو یہ آراستہ کرنا محبوب کو راضی کرنا تھا اور امت کے لیے راستہ کر دو جب میرا نبی اس جنت کا وزٹ کرے دورہ کرے پورا کلمان کو کہہ دو تو ساتھ پتہ لے اس لیے خوبصورت خوبصورت ترین جب دیکھے گا کہ یہ کنیزیں ہیں میرے غلاموں کے لیے تو میرا نبی خوش ہو جائے گا خوش ہو جائے گا میرا محبوب سجا دو جنت کو ذرا کر لے اگرچہ میں نے رسالے کے متعلق نا فرمایا جاؤ سجا دو جا کے پیغام دیا جا رہا ہے یا راستہ کر دو خدا کی خدائی کا بادشاہ وزٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ میرے غلاموں کے لیے کون سے مال تمائی کی تعمیر کیے گئے سجا دو ذرا فلک بھی پھر کیوں سجایا جے تے پچھے والا آواز تھی گل کر لو وہ موبائل لگے جی میرے واپس بھی کرنا ہوے اگے کھوا آیا ساری زندگی لوگوں کو کھویا رہ کے رہ کے میں کھو آیا تھلے بھائی سارے حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے کوئی ساتھی اپنی جگہ تو نہ اٹھے کمال کسی محبت والے سارے بیٹھے رہے اور شکر کرو اللہ دارا کا زیرو تم مساج ٹھنڈی ٹھنڈی ری بارش ہو رہی ہے جنہیں مل کے بابا سے بلند کہنا بندہ کرا بھیج کے ٹھنڈیا نہیں ہونا پلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے پلک پھر کیوں تھوڑا جی آواز زیادہ کر کے تو ایک دو میری اور دے دو ایک جنا دے رکھ دو مل کے کہہ لو پلک پھر کیوں سجایا فلک پھر کیوں سجایا فلک پھر کیوں سجایا کوئی مہمان بلایا تھوڑا جہ آواز زیادہ کر کے کرو جی،, جی آواز زیادہ کرو تاکہ میرا تاکہ نہ لگے پلک بھی سجایا پلک پھر کیوں نہیں یہ مزہ نہیں جڑا میں چاہنا وہ نہیں پلک بھی سجایا جا رہا پلک فری کیوں فلک پھر رو ستایا جا رہا کوئی مہمان بلایا رہا ہے کوئی جا کوئی مہمان بلایا جا رہا مہمان یہ کاجل لا لیا لا لیا محلے بکو محلہ ویخ لے آپ کوشر پی رہی ہے آپ کوشر کا چشمہ پھٹیا ہوئے نار جلدی سرخیا پونجا بہات سرخی پونجا بہت ہو رہا ہے جڑا تیرے دل پیار کرتا ہے تیرے محبت ہاں، شہنشاہ نہیں شہنشاہ نہیں پھر بادشاہ کہنا کرے شہنشاہ وہ ہاں جی تو رس کرنا پیا آ سونے بدو ہا دے کے والیا سرفیا تے محل گلام واسطے والا سوفا جو کی کر ابو کا بدر سونے تیرے منن والے واسطے اے سب کچھ تیرے گلام واسطے جڑا تیرا نام لے کے دنیا جڑا تیرا ذکر کرنے والے نے درود و سلام پڑھنے والے تیری گلامی کرنے والے گھبرانا ہاں؟ سونے باقی ریا کہ جڑے تیرے گلام والا سوفا ہاں۔ یوتی رکھو کا فکر دا راضی کران گے راضی کران گے ایک بھی حضور نے کہ میرا ایک بھی رہ گیا تیرا بھی نہیں فرمایا سونے تین راضی کران گے تو ہاتھ رکھتا چاہیے سی بخشتے جا تو ہاتھ رکھتا جائیے اسی بخش دے جاواں گے سونے میں تیری رضا چاہنا آدھا حضرت عظیم البرکت امام اہل دی زبان دے خدا کی رضا چاہتے خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے موسا علیہ السلام دور سے جا کے رد کر دینی پے اے رب لمی جڑا تو میں اپنا حبیب پیدا کرنے وہ میرے فرق ہے فرمایا کلیم ہوئے چل کے آئے تے موسا پھر مقابلہ کرنا جن بھی مسائل اٹھانا پیا کا تیری رضا واسطے فرمایا کلیم تے خلیل کلیم تے حبیب دے کے فرق ہے جو کرنا مینو راضی کرنے واسطے میں جو کرنا پیا یار نو راضی کرنے واسطے خدا کی رضا بخیل چہرہ میرے پسند نہیں ہاں بکیل چہرہ پسند نہیں جن نہیں پڑھنا منہ تھلے رکھے اے دور ہے ماحول خدا کی رضا ہاں خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا خدا چاہتا ہے میں تو اپنے محبوب کی رضا چاہنا وا میں اپنے حبیب کی رضا چاہنا وا مسلمان بھائی ادھر توجہ نہ نبی مراج تو واپس ہو گئے نے فرمایا میں واپس آیا گنڈی ہلدی پانی جلدا اس طرح گرم ایسا تلخی سفر کافرا نے آخیا پھر دس جی سچی گل ہے سارا کافلا ہوتا جی پیا سڈا کافلا آتا سی پیا کتنے دے فرمایا جدو میرا براغ لنگیا انہوں دا لکڑی دا پیالہ ڈگ پیا اونٹ ترٹ کے آئے اے ویڑا سی فلانے تھان پوچھ لیا جی کافلا کدو آئے گا فرمایا سورج گروپ ہونے تو پہلے پہنچ جائے گا کافلا رک گیا یا سلو سپیڈ ادھر کی سورج گروپ ہوں پیا سورج غروب ہوں پیا کافلا دور تک کوئی گردو کبار نظر نہیں آتی اور امکان بھی نہیں نظر آتا پیا فرمایا او سورج رک جا خبردار کے ڈبے جب تک یار کی بہت پوری نہ ہوئے کافلا یاد ہے کیونکہ خدا چاہتا ہاں خدا چاہتا دعوت نورج جی سینے چ میرے نبی دا پیار ہے اللہ زامن دے کے رسول جی نے پڑھنا ہے وہ بندہ میں وہ نہ پہ کوچے رہے ایڈے بکیل نے جنہیں حالی تک بابا سے بلند پڑھنا چکے جو میں ویکنا صرف کہڑا کہڑا تا گیا سارے ٹھیک ہے ہوں میں وہ نہ پہ ہوں نہ پڑھیا تو میری نظر چلے آیا نہیں مل کے چلو خدا چاہتا ہاں خدا چاہتا آیا خدا چاہتا جا ردا ہاں بدا جا خدا جا اج ت نہیں یار کے ناموس کا مسلا ہے نبی دے ناموس کا مسلا ہے ڈبنا نہیں رضا مستفا دا مشن بھی ہے رب بھی یہی چاہتا ہے رضا رضا چاہ خدا چاہتا ہے خدا چاہتا اے بازار بارے کاجل والے جنا اے سورج کی مزا لے ڈبے خدا چاہتا اورجو نام بھی دینو اس کا مسئلہ آیا کہ ڈبدا نہیں ڈبدا نہیں پھر وہ سور وہ جانتے میرا نبی نبی دے عزت اسی تا مننے ہاں جی آنے اشارہ کیتا ہے کیوں ٹوٹ کیوں یار دی رضا ہے اور چند بھی یہ بات ایک یاد رکھو آپ ماشاء اللہ ماں کا مر ہے چاند بھی سورج کا ہاں ہاں ہاں رکھ دیا گیا اور یہ جو داغ ہے نا جا میرے بی بی فاطمہ کا چرخ ہے قابل کر سوروں نے کیا کہ چند ٹوٹے کیونکہ جادو ماس لو حصور تانک ہوں اتنے جادو کریے آسمان تے جادو نہیں چلتا فرمایا پھر کی جانے ہو کہ چند ٹکڑے ہو جائے میرے نبی کا اشارہ ہوا میرے نبی کا اشارہ ہوا چند ٹکڑے ایترو ہو کے جڑیا ٹوٹیا پھر جڑیا جوڑ کیوں نہیں جڑتا ٹوٹ کیوں نہیں ٹوٹتا کہ خدا چاہتا خدا چاہتا خدا چاہتا چاہتا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے ہاں خدا چاہتا سننا نے ادیش نقل کی تھی مولا کائنات نے نماز اثر ادا کرنی سی علی مولا کائنات نے کرنی سی امام الانبیاء نے کر لی گود سرے انور رکھ کے امام الانبیاء آرام فرما گئے سورج اپنی رفتار نل جا رہا ہے رفتار نل ڈبد پیا سورج جانا پیا جس نے سرکار مولا کائنات نے ویخیا سورج غروب ہون لگا ہے نماز جاندی جانے پی اکھان چسو نکل گئے صاف پانی دے صاف تے شفاف قطرے علی دی اکھ چو نکلے نبی دے چہرے تے ڈگے انہاں قطریاں دی قدر و قیمت دا کی اندازہ ہو سکدا ہے جڑا علی دی اکھ چو نکل نبی دے چہرے سے ڈگتے ہو او پانی دے قطرے نکلے نبی بیدار ہوئے علی تین کن رلایا ہے سونے آقا تسا نماز ادا فرما لئی گئی میں علی نماز پڑھنی ہے نماز دی محبت دی وجہ تو من علی نو پڑھے اتنا منافق ہے مولا کائنات دی تے قضا ہوے نماز تے کلی دی اکھاں تو آنسو آ جاؤ اے اکھے بن لوٹا توڑ مصلا پھڑ تھم نشادہ علی دے منن والے نہیں علی دے منن والے او میں جڑا او پیار حضور نال کرتے ہیں حضور دے حکم دی تابعی کرتے ہیں تورس کرنا پیا علی المرتضی علی تینوں کہ حضور نماز دی وجہ تو فرمایا علی فکر نہ گل گل کل ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے معلوم ہویا علی نے کیا حضور ادا پڑھنی ہے پہلا تے حدیث جو اشارہ میں ہوں پیا گل کر ادا پڑھنی ہے کہ کدا یعنی اللہ نے مینو اختیار دیتے نے چاہواں کائنات کا نظام بدل پیا مولا کائنات نے یہ نہیں آخیا کہ ضرور ان کے ہوئے گا گیتی ادا ہی پڑھنی معلوم ہوا دا کی کہ نبی چاہے نماز واسطے نظام کائنات بدل ہے ہے وہی وجہ نظام سسٹم کی ہے مغرب ولو ہو مغرب جا کے غروب ہو جائے پھر مشرق ولو گا پھر مغرب غروب ہوگی میرے نبی نے علی دی نماز قدر و قیمت نبی دے اختیارات نہ لے اتنے اپنے شوق کی بھی گل کر جائے رضا دے رضائے مستفا کے مطابق ہونا سورج یا چند یا کائنات کا سوائے سرکش جن اور انسان تو کسی کی مجال کی ہے کہ میرے نبی کے حکم کی تالمی نہ کرے فلا و رب کلا یو منون ہتا یو حق منہ میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ کائنات پوری ہوتی رایا ہے میرا نبی آخر کہ سورجا ڈبنا ہی سورج ڈبے گا نبی آخر واپس آؤ سورج آئے گا کیا کہ پوری کائنات شام سورج زمین آسمان ہر چیز میرے نبی کی رایا ہے اور میرا نبی سب کا ہاتھ ہے جڑا حضور قبر چاہتے ہیں ہزور کی آ کے وجہ جی نبی کا خاصا ہوں تو سارے نبی قبر چاہتے چلو سڈیا چ نہیں عیسیٰ علیہ السلام جہے نسائی کی قبر چ آ جاتے موسا علیہ السلام یوٹیا کی قبر چ آ جاتے اور نبیا کے منع والے وہاں دیا قبر چ آ جاتے ہے نا جی تو نبی کا صرف نبی کا نبی تک خاصا ہوں تو پھر وہ بھی آؤ گے مگر دوجے نبی نہیں آتے صرف حضور کیوں جس نے بندہ قبر میں جانا نا تو بیان لے کیوں کہ ہشر وہ نہیں سمجھا میری گل حشر ہشر ہونا بول میرا نبی ہر قبر میں آتا ہے کیوں کہ بیان نہیں اب سمجھدار نے انہوں پتا ہے کہ تھانے بیان دیتے ہو نا کہ ادارت جا کے بدل جائے گا آدھے جناب یہ کو لڑا ایڈا سی جناب منتے نہیں مار مار کے ساڈا بگاڑ وگاڑ سی عدالت جا کے بدل کر جائے اسی زیادہ سمجھدار اس مسئلے بدل جاتے ہاں وہ اللہ فضل کرم سے ایک باسر شخصیت ہسنا میں کسی پتر گل تو چاہیے تو عرض کرنا پہ تو جو فرمانا تھا عدالت جا کے ان اختیار بدل جائے تو جڑے حاکم دے سامنے بیان ہو جان وہ بدلے نہیں جانے اس واسطے قبر کے اندر قبر کے اندر جب حضور تشریف ہلا اس کی سبب یہ ہے وجہ یہ ہے کہ بیان دیا جاتا ہے مرپوں کا ایف آئی آر ابتدائی رپورٹ یہ اے حشر پہ حسروں مرپوں کا ہوئے کہ اللہ پھر وہ ماں بھی تیرا دین رہا ہے کہ اسلام پھر رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے یہاں سے مطلع کی کیا میرا نبی ایسے قبر میں ایسے حاکم تشریف لاتے ہیں کہ پتہ چلے کائنات میں میرا نبی کی حکومت حاکم حکم کرے حاکم حکم کرے سپاہی دی مجال ہے حاکم حکم کرے تو سپاہی دی مجال ہے میرا نبی حکم کرے کہ سورج دی مجال ہے کائنات یاد رہے تاثیرات پاکستان دے تحت جی آئیں گے ماتحتی دے کو جسول ہاتھ نیت دے واسطے دے پروٹوکول کائنات نے میرے نبی دے پروٹوکول کائنات دے ذرے ذرے نو حکم ہے جو میرے محبوب دی بات ہو جائے فوراً تعمیل کرنی ہے کیونکہ خدا چاہتا مد خدا خدا چاہتا ہے او سورج زمین نبات مداد سن لو کوئی مجال نہیں کسی بھی درابیاں نہیں کرے میں رب ہو کے خال کے کہنا تھا خدا چاہتا ہے رضا مد خدا ٹھیک پڑھتے رہے اور ایٹ اے ٹائم امپاسبل ایک وقت میں دو ذاتوں کی اطاعت مشکل نہیں ناممکن ہے مثلا تو کرا رضوی صاحب کہنے شاہ صاحب تکلیف کرو یہ کہنے جی، پانی پیو میں توں دے وچوں ایک دی گل ایک وقت پانی بھی پیندا ہوئے کلیئر نہیں ہو سکتی استاد کہندا سبق سنا پیو اللہ چل پہلے دکان کھول ایک وقت دے وچ ایکو کام ہی ہوئے گا یا باپ دی تعمیر یا استاد دی ایک وقت دو ذاتاں دی اطاعت ناممکن ہے تے یا اللہ تیرا تے حکم لا اکرف دین دین کی سختی نہیں تے ایتھے سستی جرم تے انکار کفر خدا دی اطاعت وچ سستی بھی جرم نبی دی اطاعت وچ سستی بھی جرم انکار کفر ہے لالا ادھر تیرا اعلان لا کر دین دین کی سختی بھی نہیں فرمایا مثال باپ تے استاد دی ہے ایتھے باپ اور ذات استاد اور ذات انہاں دے وچ اتنا خلا ہے میرے محبوب دی اطاعت نہیں جو تے رسول فقط اللہ میرے حبیب دی اطاعت ہی میری اطاعت ہے میرے حبیب کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے یا اللہ پھر جی تیرے نبی کی اطاعت تیری اطاعت ہی اسی اللہ کا مطلب رہ گیا پھر کہنا چاہیے تھا آتی رسول میرے رسول کی اطاعت کرو یہی میری اطاعت ہے حتی اللہ کا فرمایا اطاعت میری بھی ہے پر نبی نل ٹکراؤ والی نہیں اطاعت ہے وہ نبی نل ٹکراؤ والی بولو بولو ٹکراؤ والی نہیں یا اللہ اللہ پھر تیری اطاف کہہ رہی ہے فرمایا یہ اطاف ہے کہ جیڑا میرے نبی کا باغی ہوئے واسطے نرم گوشا نہیں پورے قرآن میں مجھے کوئی ماں کا لال مفتی قاضی آج کل جو ماڈرن قسم کے مولوی ہیں اور ہمیں انتاب شان کہتے ہیں بتائے کہ اللہ وحدہ لا شریف نے پورے قرآن میں کہیں کسی بد مذہب بد عقیدہ نبی کے دشمن نبی کے گستاخ کے متعلق کسی مرمت کا مظاہرہ کیا ہو نرم گوشا بھی کیا ہیں رضائے مصطفیٰ کا مشن وہ تھا جو اللہ کا قرآن رضائے مصطفیٰ یہ ہے کیا وجہ بادر قابل گور ہے بلکہ جس لیے گستاخ ہو گیا نا میں قرآن پیش کر کر گستاخی اس حد تک ایک ایک ہوں ہوں باندر بھی ہو پنجابی ترجمہ کا وہ زیادہ خطرناک ہوں ہوں ایک ایک کافر کافر بھی بھی رب نے آخیا سونے ہوں تبلیغ کریں تے میں ہی توفیق توبہ دی نہیں دوں ان دیں کافارو

قرآن پیش کر ختم اللہ کلو بے مالا سمے مالا اب سارے گشاوت والا ہو عذاب عظیم دے دل کیونکہ کسی شہر منی جائے دو تین سبب نے کی دل میں چنگی لگے دلو درمائل ہو جائے پھر کی ہوں ار سن کے پھر کی ہوں اکھان وے کے فرمایا جنہ گلوں ایمان ملتا میں تین کے مورا لا چڑیا نے اکھان تے پردے پا چھڈے نے کیوں اس حد تک نبی دی گستاخی کرتی گستاخی چکے گئے نے ہوں یہاں سوال ہی پہ یہاں آداب دے گا کیونکہ میرے نبی دے گستاخ نے اور رب جہا وہ رحمان رحیم جہد کو نام منگیے ناراض ہو جائے رب نے ہاں گناگار واسطے نرم گوشا ہے بےمان واسطے نہیں اور پھر آئیے حدیث بھی پیش کروں یہ اعزاز ہے پورا مذہبی اور اللہ کے قرآن کے مطابق حق کی ترجمانی کرنے کے دلائل ہیں میں قرآن سے پہ رضائے مصطفیٰ نے وہ ترجمانی کی ہے جو اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے یہ رسمی رسالہ نہیں تھی یہ ماہنامہ رسمی نہیں تھی آئیے ذرا میں رد کرتا ہوں حضور علیہ السلاط اسلام نے حدیث بھی پیش کر کے پھر آگے کر دیا فرمایا دل بادشاہ دل کی یہ بولو دل بادشاہ اسٹیٹ اسٹیٹ سارے آزائے بھی رایا نے دل سارے کا بادشاہ ہے ہاتھ پیر اک نک کن ہر آزاد یہ رایا جو یہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں مثلا کتنا بڑا جوان ہوے خوبیاں ہو کوئی بندر مگر دل دا موڈ خراب ہوے نا تو ہاتھ ہوا نہیں قدم وہ استقبال واسطے اٹھتے ہیں اکن ویکھنا پسند نہیں کرتے کن وہ گفتگو سننا پسند نہیں کرتے زبان وہ تاریخ کچھ کہنا پسند نہیں کرتے کیوں کہ بادشاہ دا موڈ خراب ہے نا بادشاہ دا موڈ خراب ہوئے متا دی کی مجال متا دی کی مجال ہو جے دل متاثر ہو جائے کہ جے دل کسے تو متاثر ہو جائے تو مکے دے گرم سینے کے بھاری پتھر لبا پہ توڑ یار کا نام لینا چھڑ دے لانا میں کہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جب دل یار کی صرف میں آپ کا زبان ماتا ہے بادشاہ کا حکم ہے تم نے یار کا نام لینا ہے اسی لیے مسائل کا مسئلہ ہوا تو آفتاب قادریت رضائے مصطفیٰ کو معمولی رسالہ آفتاب قادریت جانشینی محد سے اعظم پاکستان اعلی حضرت ترجمان مسل کے رضا اور میں نے کبھی مسجد میں بیٹھا ہوں میں نے کبھی کوئی خوش آمدم جملے نہیں کہے میں وہ کہتا ہوں جو میرا دل ہو اسی وجہ رسول اللہ اللہ ایک ہے اور اس کے بعد رسول ہے میں نے کبھی خوش آمدانہ جملے نہ آج تک کہے ہیں نہ کہتا ہوں مگر جو دل کہتا ہے وہ زبان کو روکتا بھی نہیں ہے بخیر نہ مبارکے کا جو کہہ رہا ہوں اور مظہر فیض محد سے اعظم پاکستان اور بلکہ میں یوں کہوں گا میں ایک بات علم نبوت کا وارث صحیح معلوم علم نبوت کا وارث بلکہ وہ جو حضور نے فرمایا ہے نا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے اور منتخب لوگوں میں واقف رمو سے حقیقت وہ کون ہیں آفتاب رمو سے حقیقت حضرت الحاج قبلہ حاجی صاحب نام سمجھتا ہوں اس لیے آپ جانتے ہیں اور مرض کرتا ہوں اس کی وجہ کہ وہ کردار ادا کیا ہے کہ کائنات ایک طرف ہے نبوت کے پاؤں کو نہیں آئی حق ہے تو جو جان نبوت ہو جو امین نبوت کا وارش ہو سلام ادھر کے ادھر ہو جائے اس کا کیا زبان کو لوگوں سے نہیں آتی اگر تلاش کرو گے وہ ایک طاقت مولانا ابو دور محمد صاحب اس گئے گزرے دور میں تویزا نے گیا گرانی وہ کردار ادا کیا تو کر رہا تھا جب دل متاثر ہوتا ہے نا جب دل متاثر ہوتا ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ماری پڑ رہی ہے ڈنڈے برس رہے ہیں گل میں پٹا ڈال کے مکے کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے بلال خاموش ہو جا ورنہ جان جائے گی تو فرمایا میں کیسے کہوں میرے بس کی بات نہیں اس کی وجہ کہ جب بادشاہ کا حکم ہو متحد کی کیا مجال ہے کہ وہ چپ ہو جائے اس لیے آپ بھی ہوں گے جے کر یار دے نام دا ملے مینا چلو جے کری یار دے نام دا سارے والا کی طرح خود لوگ لینا چاہنا جے کری یار دے ملے میرا جے کر یار دے نام دا ملے دلے چوڑی پا پالیے تھلے سکیے یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا کیونکہ دل متاثر ہوئے نا جدو دل متاثر ہو جائے تو پھر کی ہوں ہر چیز ہاتھ پیر نہ آ نا جی فلانا سلام نہیں لینا وہی وجہ نہ پتا چلے یہ میرے آقا دی محبت نہیں حضور کا گستاخ تو جی دل عشق مستفا تو متاثر ہے حضور نال پیار کرنے والا ہے وہ ہاتھ کم ودے گا جا یار دا دشمن ہو عشق دا کمال ہے نا روج ہے نا ریلوے اسٹیشن پہ بہت بڑی اہم شخصیت حضور محمد اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئی جب ہاتھ کر کے آئے اس نے کہا السلام علیکم حضور محد سے اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے مولانا کیا حال ہے حضور میں ہاتھ چومنا چاہتا ہوں پر میں مولانا میں گواہی اپنے خلاف نہیں بنانا چاہتا آپ بد عقیدگی سے توبہ کر لیں میں آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں آج یہ جو درس دیتے ہیں جی آنجے آنجے آنجے اصل بات ہے نا کہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی کمزوری ہے ایمان کمزور ہے جدا عشق سچا ہے نا وہ تو محبوب کی تو ہی نہیں نا چھوڑتا وہ تو برداشت نہیں کرتا یا ایک بات ہے جڑا نہیں حالات کو دیکھنا چاہیے حالات کو دیکھو نہیں بلکہ حالات پیدا کرو حدیث ایک بخاری سے کی پیش کرنا چاہوں گا امام المبیا تشریف فرمائے ہیں صحابہ کا گرد صحابہ ہے کیسا منظر ہوگا اور گرد صحابہ صحابی کر نجوں تو نبی کے کیا میں چاند سے تشبیح دوں کہاں چاند تو کوئی چیز ہی مگر الفاظ کی کمی ہے کابل ہوں کیا کرتا ہوں سوائس کے میرے پاس اور کچھ ہے نہیں کہ میرا نبی یوں جیسے تاروں کو گھیرے میں چاند چمکتا ہے یہی کہہ سکتا ہوں الفاظ کی کمی ہے ورنہ میرا نبی اس سے کہیں زیادہ چاند والا ہے چاند کی کیا حیثیت ہے یہ تو حضور کا غلام ہے حضور تو رایا ہے جو حکم کرے کرنا ہوگا ترس کر رہا ہوں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا سے بیٹھے نے فرمایا ایسے درخت کا نام لو ایسے درخت کا نام لو جدی جڑا مو مینسل بخاری شرف کی شرح اللہ کے فضل کرم سے ہم نے لکھ دی ہے اور اس میں یہ حدیث میں نے درج کی ہے اس کی کتابت شروع ہو گئی کتابت اللہ کے فگلو کرم سے یہاں اللہ کے پاس ہی وہ کافی شاید تھے ان کو میں نے دے دیا ہاں کتابت شروع ہوگی اس میں حدیث اور جو پڑھے گا اسے پتا چلے گا بخاری میں سن لیے یا بات لائے اللہ کے فضل و کرم سے تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں فرمایا ایسا درخت سو جڑا مومن کی مثال ہے شابہ فرما دیں ساری نظر جنگل میں چلی گئی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرما فرمود نے عمر چھوٹی سی کہ میں دل میں جواب پہ آ گیا میرے خیال آ گیا کیا جواب ہوئے گا مگر میں بزرگ سے آبادی وجہ تو خاموش ہوا وہ ادب کرتے سن اور بڑوں کا ادب کرنا بہت بڑی بات ہے یہ بات یاد رکھا اپنے اکابر کی عزت کیا کرو آپ نے اکابر کی عزت فرمایا آخر زمانے کی آمد کی علامات میں یہ علامت ہے کہ پہلے جو ہے وہ جو پہلے پہلوں کو برا کہیں گے انہوں کے کیا پتہ ہے جیسے ابھی استاد فرما رہے تھے میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ دیر اہل سنت کے لیے قائم قائم رکھے حضرت مفتی مولانا محمد حاکم علی صاحب جو میرے استاد ہیں اللہ ان کو سلام اور بھی مولانا بلطیف صاحب میرے استاد ہیں مولانا غلام نبی صاحب میرے استاد ہیں احمد عزیز ہم صاحب میرے استاد ہیں یہاں حضرت صاحب کی خدمت میں ہم رہے ہیں میں بلکہ ایک بات آپ کو کہوں اس وقت بچہ تھا کاش مجھے اس وقت احساس ہوتا کہ شخصیت کا کہ یہ کیا مقام ہے میں صحیح بات آپ کو بچہ تو اس وقت جان نہیں سکتا جب پڑھا ہے کتابوں کو تو پھر پتا چلا ہے کہ کون کیا ہوتا ہے اور کیسا کون کیسا ہوتا ہے ہاں۔ تو عرض کر رہا ہوں مسلمان مسلمان بھائی ہو منہ میں فرمایا جواب آ گیا مگر میں خاموش احترام سے ہو گیا عرض کی تو صحابہ کا معمول تھا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے یا قرآن کہتا ہے کول الب اگر تمہیں نہ پتا ہو تو کہہ دیا کرو عرض کیا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے گا ہمیں بتا دیجیے گا کیا جواب ہے امام الانبیاء نے فرمایا کھجور مومن کی مثل ہے جو درخت وہ کیا ہے کھجور کیوں طوفان آئے آندھی آئے آتے ہیں اور پھر رک بھی جاتے ہیں مرض کر رہا ہو یہ اٹھتے رہتے ہیں پھر ختم بھی ہوتے ہیں مرض کر رہا ہوں توجہ طوفان اٹھے آندھی اٹھے زالہ باری ہو کچھ بھی ہو پتھر آئے آ جائے ہر درخت پتے گرا دیتا ہے کبھی کسی نے کھجور کے پتے گرے ہوئے دیکھے خزاں کا اثر دیکھا ہے پت جڑ کا موسم آئے کبھی کھجور نے پتے گرائے طوفان آئے کبھی پتے کیوں اس لیے کہ وہ پتے اپنے دامن کا کھجور کے دامن کا ساتھ نہیں چھوڑتے فرمایا مومن کی مثل ہے مومن وہ ہے حالات کیسے بھی ہو وہ دامن مستفا نہ چھوڑے وہی ریٹے میرا رب کی آتا میرا رسول کی آدھا ہے تو رب آد میری اطاعت کر میں رب ہو کے بھی آنا پیا خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہ ہاں خدا چاہتا ہے خدا کی چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضا رضائے مصطفیٰ نے بھی وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے ایمان والے تھی بھی تصویل اللہ تھی بھی چاہنا ہے میرے نبی دی رضا کی ہے میرے نبی دی رضا کی ہے ہر دھیان رکھو میرا بیٹھے نہ رو ویکھو میرے نبی چاہتا کہ ایک ہوں حکم کرے تو پھر تعمیل کرنا اس تو ایکسٹرا بات یہ زیادہ تبدیل دھیان رہنا کہ میرا مالک چاہتا کی ہے بولو میرا مالک تے فرمایا میرا ایسے تار جنا لگے رہو پھر کی کرو میرے محبوب تے درودو اے بھی میری رضا ہے میری اطاعت ہے میرے نبی دا ذکر کرو سلا تو سلام پڑھو یا رسول اللہ بس یہی تیری اطاعت نہیں فرمایا اور بھی اطاعت ہے بھائی اللہ کی فرمایا میرا ذکر فکر جی لگے رہو میرا صرف دھیان ہی نہ رکھو کوئی نبی دے نام سے حملہ آور ہوئے تو لمبا دا زال کا زمین دفاع بھی کرو اور دفاع کرو تو جائے کیونکہ جے کروکے صرف آخنا جی دینی نہیں جی ہمیں سکا سواد کئی بندے ایڈے پیڑے پہ جی ہونی پیار جنہیں کی سلامتی پڑھنا ہے وہ بندہ ہاتھ کر لو میں زور بھی لینا چاہتا سارے ٹھیک گونج پہ نہیں ادھر آیا چکے جی چکے جی میں دو چار بندے ویسنا جی برآمدے ٹھیک ہے خدا جے کر یار دے نام دا ملے میرا جے کر یار جے دے نام ملے دلے چوڑی پا لے تھلے سچیے یار دے نام تی ملے سوری جھوٹا جھوٹا جھوٹا لے لے لے پچھنا میرا خیال ہے بارش بند ہو گئی ہے فون جانا بھی ہے بات چلے وے کسی جگہ سارا پنڈ نہیں منگ لیں ہے اللہ تو آدمی سلامت رکھے دین بھی سلامت رکھے اللہ نال نیکی توفی کتاب فرمائے کتنے کو بچائے سرکار دی سچی پکی غلامی دے زندگی شان دی موت ایمان دی دے لازمگی رکھے کسی پھر آ جائے سنا لیں گے آج تو نہیں آئے پھر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ بات ارشاد رکھے اللہ تعالیٰ اس دارلوم دن دگنی رات چوگنی ترقی ادا فرمائے اور اس مہنامہ نو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اور زیادہ مقبول فرما کے آخر ہے رضا مصطفیٰ پر رضائے مصطفیٰ پر اللہ کی رائے رضائے مصطفیٰ پر اللہ کی عطا مل کے پڑھیے رضا اللہ کی نظر قدم نبی کی سب کی دعا ہے رضا صفح اللہ کی یہ مہمے تھا نہیں ہے یہ مہمے تھا نہیں محبوب یہ مہب ہے محب کو کم کرو بند ای کو کم کرو بند کرو یہ محب سال ہی ہے تھا کی ہے محبوب سال کی ہے محبوب سب موقف ہے ایک اس کا نظریات بدلتے ویکھے دن رات بدلتے ویکھے عقائد بدلتے ویکھے تصورات بدلتے ویکھے پر موقف ہے ایک اس کا مقصد ہے اس کا اس کا مقصد ہے نیک اس کا ہونے نہ دے سنو ہونے نہ دے کسی کو راہ حق سے ہے رضائے مصطفیٰ ہے رضائے مصطفیٰ پر سنو

حق بات کے اللہ صاحب سلامت رکھے پر شیر سن لو یہ بلا شاہ صاحب کا خطاب انشاءاللہ سارے سنا گے حق بات کے درس کی نہیں بات چند برس کی نصف صدی سے سنی سب اس سے فیض پان مصطفیٰ پر اور سنو فیض حبیب باری بغداد میں ہے جاری فیض حبیب باری بغداد میں ہے جاری اسی فیض کی بہار بریلی میں جگمگان مصطفیٰ پر اللہ کی اور کیا فیض ہیں نرالے کیا فیض ہے نرالے جو دیے بریلی والے کیا فیض ہے نرالے جو